حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی دین حق اسلام اور توحید کا حامل ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں جیسے اونٹ کا بچہ صحیح سالم جنم لیتا ہے کیا تم کسی کو کان کٹا پاتے ہو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس کے متعلق فرمائیں جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتا ہے فرمایا اللہ کو بہتر علم ہے دو وہ عمل کرتے سننے داود حدیث نمبر چار ہزار سات سو چودہ